اوزائی نے بیان کیا حسان بن عطیہ سے ان سے ابو قبصہ سلولی نے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ عرفہ دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا تو سب پندرہ خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتیس